حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے حماد کے الفاظ ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ اعضا پر سجدہ کریں اور اس دوران میں اپنے بالوں یا کپڑوں کو نہ سمیٹیں سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو نوے